السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب لي لي صدري ويسر أمري سبحان کلام الحکیم اور بشر علی صدری ویسر سامعین و مشاہدین کرام ہر پیر کو بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج اسی کے حوالے سے ہمارے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ دین میں بدعت کا حکم اور بدعت پر عمل کرنے والے کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر اس موضوع پر آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کریں گے دیکھیے دین میں بدعت کا حکم عمومی طور پر یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے حرام ہے اور ناجائز ہے ہر بدعت کے بارے میں عمومی طور پر یہی حکم لگایا جائے گا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت حرام ہے ناجائز ہے یہی ہر بدعت کے بارے میں عمومی طور پر حکم لگایا جائے گا جیسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو بدعت بلالہ ہر بدعت گمراہی ہے آپ نے کسی بدعت کی تخصیص نہیں کی ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا اس طریقے سے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اویا محدثات العمور بدا کلّلہ محد بدا کُلہ دلالہ جیسا عظیم صاحب کے سامنے پیش کی گئی کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر بدعت حرام ہے اور بڑی مشہور روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں کہ من منحدافی مالیہ سمن ہو فوارد جس نے ہمارے اس دین میں ہماری شریعت میں نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا کہ یہ بدعت کے تعلق سے ایک عموم حکم ہے لیکن بدعت کی سنگینی کے لحاظ سے اس کا حکم مختلف ہو جاتا ہے کچھ بدعتیں کفر اور شرک ہوتی ہیں جیسے اعتقادی بدعت ہیں بدعت کی تقسیم میں میں نے تفصیل سے بات رکھی تھی کہ وہ بدعات جن کا تعلق عقیدے سے ہے جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق ہے یا تقدیر کا انکار کرنا یا یہ کہ اللہ اربامن عرش پر نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے قبروں کا طواف کرنا ان کے نام ندو نیاز اور ذبیحہ پیش کرنا اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا یا اس طریقے سے جو گمراہ فرقے ہوئے جہمیہ معتدلہ رافدہ اور اس طریقے سے اسماعیلیہ بہرا دروز وغیرہ ان کے جو گمراہ اور باطل عقائد ہیں یہ سب کے سب کفری عقائد ہیں اور یہ بدعت کفر کے زمرے میں آتی ہے لہذا بدعت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کی سنگینی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کچھ بدعتیں کفر اور شرک تو نہیں ہوتیں البتہ وہ کفر اور شرک کا ذریعہ ہوتی ہیں جیسے قبروں کی تعمیر کرنا قبروں پر تعمیر کرنا یا قبروں کے پاس جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یا اس طریقے سے کسی کی شان میں غلو کرنا یہ سب کے سب کیا ہیں یہ کفر کی طرف لے جانے والی بدعات ہیں نئی چیزیں کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو معاشیت ہوتی ہیں نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں جیسے انسان تقوا اور پرہزگاری اور دینداری کی خاطر شادی نہ کرے اور کہے کہ شادی کرنا دینداری کے خلاف ہے تقوا کے خلاف ہے تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے ہے لیکن یہ معصیت بھی ہے کیونکہ انبیاء کی سنت ہے شادی کرنا اور دنیا میں انسان کی نسل کی بقا اسی کے اندر اللہ رب نے رکھی ہے تو بدعات جو ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کی سنگینی اور ان کے لحاظ سے اس کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے اس لیے انسان کو جلدی نہیں کرنا چاہیے کسی بدعت کے بارے میں حکم لگانے میں کہ بدعت کیا ہے یعنی کفر ہے یا یہ بدعت شرک ہے یا اس طریقے سے یہ حکم لگانے میں انسان کو جلد بازی کرنا اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے جہاں دین میں بدعت کا حکم مختلف ہے یعنی بدعت کے لحاظ سے حکم لگایا جائے گا وہیں پر جو بدعت پر عمل کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے بدعتی کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ وہ گنہگار ہے عاصم ہے اور اسے قیامت کے دن اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے بھگا دیں گے کیونکہ اس نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کی تو جو بدعتی ہوتا ہے اس کا حکم یہی ہے کہ وہ عاصم اور گنہ گار ہے لیکن ہر شخص کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس شخص کے بارے میں انسان دیکھے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص بدعات پر چھپ کر کے عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے ایسے شخص کا گناہ اس آدمی سے کمتر ہوگا جو اعلانیہ طور پر بدعات کا ارتکاب کرتا ہے جو چھپ کر کے کرتا ہے اس کا گناہ اسی تک محدود ہے لیکن جو اعلانیہ طور پر بدعات پر عمل کرتا ہے ظاہر بات ہے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہوگا اس طریقے سے ایک انسان ایسا ہے جو بدعات کا موجد ہے اس نے بدعت ایجاد کی اب ظاہر بات اس آدمی کا گناہ جو بدعات کا ایجاد کرنے والا ہے اس آدمی سے زیادہ ہوگا جو بدعت جس نے ایجاد نہیں کیا بلکہ اس نے بدعات پر عمل کیا دونوں مردود ہے دونوں کا عمل مردود ہے لیکن گناہ کے حساب سے دونوں کے اندر فرق ہوگا کیونکہ ایک بدعت کا موجد ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے اور جو بھی اس بدعت کے اوپر عمل کرے گا اس کا بھی گناہ اس آدمی کے اوپر جائے گا کیونکہ اس نے ایک نئی بدعت دن کے اندر پیدا کی ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی مردہ سنت زندہ کیا کسی علاقے میں تو جو لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو ان کا بھی ثواب اسے ملے گا اور اگر کسی نے کہیں جا کر کے بدعت ایجاد کیا تو جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا تو عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا تو چونکہ موجود ہے وہ بنانے والا ہے بدعت کو اس لیے اس کا گناہ سخت ہوگا اور اس کا گناہ زیادہ ہوگا اس کا بھی انسان کو اعتبار کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک بداتی یا ایک ایسا شخص ہے جو بدعت پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس آدمی کا گناہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو صرف عمل کرتا ہے لیکن اس کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا کیونکہ عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بلاتا بھی ہے لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے اسی لیے محدثین نے بعد ایسے لوگ جن کے اندر کچھ بدعت پائی جاتی تھی تو اگر وہ اس کی طرف بلانے والے ہوتے تھے دعوت دینے والے ہوتے تھے تو ان کی روایتوں کو قبول نہیں کرتے تھے ان کی روایتیں نہیں بیان کرتے تھے لیکن اگر اس کی طرف بلانے والے نہیں ہیں اور ان کے اندر اس طرح کی کوئی بدعت پائی جاتی ہے تو ان اور وہ سچے لوگ ہیں اور دین کے معاملے میں دیکھا گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں دنیاوی معاملے بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اسی صورت میں کیا کیا گیا ان کی روایت کو لیا گیا لیکن اگر وہ دعوت دینے والا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی تو اسی لیے دونوں کے گناہ کے اندر کیا ہوگا فرق ہوگا اس طریقے سے آپ دیکھیں ایک ایسا شخص ہے جو ایک عام آدمی ہے وہ جاہل ہے ان پڑھ ہے اسے نہیں معلوم ہے دین کا حکم یا دین کی کی معلومات نہیں رکھتا وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور ایک آدمی عالم ہے جانکار ہے اور اس کے سامنے نصوص بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو دونوں کا حکم مختلف ہوگا ایسی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا انسان ہے جو بدعت پر اصرار کرتا ہے بدعت پر اصرار کرتا ہے اس کو بتانے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو کبھی کبھی اس کے اوپر عمل کر لیتا اصرار نہیں کرتا کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا لیکن ایک آدمی اصرار کرتا ہے پابندی سے اس پر عمل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے دونوں کے گناہ کے اندر فرق ہوگا تو کسی بھی آدمی کے اوپر کسی بھی آدمی کے اوپر حکم لگانے میں انسان کو تصر اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ آدمی کی حالات دیکھی جائیں گی اور اس آدمی کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وہ بدعت کے تعلق سے اس کا کیا معاملہ ہے ان تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا ضروری ہے لہذا تمام بدعت ایک کھانے میں رکھنا یہ خود دین کے اندر بدعت ہے کہ تمام بدعت کو ایک ہی کھانے کے اندر رکھ دیا جائے یہ بھی دین کے اندر گویا کہ ایک نئی چیز ہے اور یہ انحراب بھی ہے صلب صالحین کی منحص سے اور گلو بھی ہے یا اس طریقے سے کہ بدعات میں تفریق کیے بغیر ہر بدعات کو دین سے خارج کر دینے والا سمجھنا یہ بھی دین کے اندر غلط ہے کیونکہ ہر بدعات مکفرہ نہیں ہوتی ہے ہر بدعت سے انسان کفر کے درجے کو نہیں پہنچتا اور نہ ہی ہر بدعت کے کرنے سے انسان اسلام جو ہے یعنی وہ بڑا کفر مکفرہ نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے بیان کیا لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے بدعات کے بارے میں حکم لگانے کے تعلق سے انسان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے یہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل جن میں علماء کا اختلاف ہے کیا ان پر بدعت کا حکم لگایا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے علماء کے جو اختلافات ہیں وہ دو طرح کے ہیں اگر اس مسئلے کے اندر نس سریح موجود ہے قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں اس پر اجماع ہے سمجھ لیجئے سلب صالحین کا عقیدہ ہے وہ اب اگر اس میں کوئی مخالفت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا قول باطل ہوگا اس پر نکیر کی جائے گی اور اس سے لوگوں کو تنبیہ کیا جائے گا جیسے اللہ کے اسما صفات کا انکار کرنا اللہ رب العامن کے عرش ہونے پر انکار کرنا مان لیجئے یا اس کی غلط تعویل کرنا یا اس طریقے سے میزان اور پرسرات کا انکار کرنا یا اس کی غلط تعویل کرنا یا وہ چیز جس کے بارے میں نش شریح موجود ہے کہ وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے کوئی آدمی اس کو حلال قرار دے دے جیسے حلالہ شریعت کے اندر حرام ہے اب کوئی آدمی اس کو حلال قرار دے ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا دونوں کے اوپر لانت ہوتی ہے یا سود ہے شریعت کے اندر حرام ہے اب کوئی آدمی اسے حلال کر دے تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے کیونکہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار کے پاس نہیں ہے تو وہ مسائل جو متفق علیہ ہیں اور اس طریقے سے جس میں قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر نصوص اور دلائل موجود ہیں ان میں اگر انسان اختلاف کرتا ہے یا اس طریقے سے اس کی غلط تعویل کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کا قول نہیں مانا جائے گا اس آدمی کو پر رد کیا جائے گا اور اس کا قول بدات کے زمرے کے اندر آئے گا اور وہ وہ چیز کیسی ہوگی وہ بدعت اس کے بارے میں اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا اس کو بہت ساری مثالیں اور دی جاتی ہیں دی جا سکتی ہیں جیسے نماز کے اندر رفادین کا معاملہ ہے نماز میں رفا دین کرنا سنت ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ہے نماز کے اندر رفا دین تو یہ واضح نصوص کا گویا کہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے یہ اس طریقے سلاط سسکا ہے بارش کی نماز ہے کوئی آدمی اس نماز کو نہیں مانتا اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کی غلط تعویل کرتا ہے یا اس طریقے دیکھے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں ہوتی ہیں واضح نصوص موجود ہیں شریعت کے اندر لیکن کوئی آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کی غلط تعویل کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر نکیر کیا جائے گا اور اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ کہیں گے تمہارا اختلاف نصوص کے خلاف ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے صلب صالحین کے عقیدے اور منحج اور ان کے قول کے خلاف ہے اس لیے تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں شریعت کے اندر واضح طور پر سراحت کے ساتھ کوئی قطعی نس موجود نہیں ہے نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر اور نہ اس کے اوپر کوئی اجماع ہے اور اس طریقے سے قیاس جلی بھی نہیں پائی جاتی اس کے تعلق سے یا اگر کوئی حدیث ہے تو مان لیجئے مختلف ہی حدیث ہے یا اس کے سمجھنے میں علماء یہاں اختلاف ہے دونوں کا اہتمال ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس معاملے میں یا اس مسئلے کے اندر بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور ہماری مراد وہ علماء ہیں جو سلب صالحین کے نہظ پر چلنے والے ہیں ان کے درمیان اگر آپس میں اختلاف ہے اور کوئی واضح نس نہیں ہے کوئی قطعی نس نہیں ہے شرع نہیں ہے یا اگر ہے تو اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے یا اس کی سمجھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے کچھ عالم اس کا معنی کچھ بتاتے ہیں کچھ عالم اس کا معنی کچھ بتاتے ہیں تو اسی صورت میں اس مسئلے کے اوپر بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر شرمگا چھونے سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے اب اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کچھ یہ علماء کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے کچھ علماء شرطیں لگاتے ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے تو یہ علماء کے آپس میں جو صلب صالحین کے عقیدے اور نہج پر چلنے والے علماء ہیں ان کا آپس میں اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے اور دونوں طرف نصوص موجود ہے لہذا اب اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا کہنا بدات ہے اس پر بدات کا حکم نہیں لگا جائے گا یا دیکھ لیجیے ایسے نماز وطر کے اندر قنوت رکو سے پہلے یا رکو کے بعد رکوع سے پہلے کرنا زیادہ افضل ہے رکو کے بعد بھی جائز ہے اب کوئی آدمی اگر رکو کے بعد کرتا ہے تو ہم کہیں کہ دین کے اندر بدعت ہے تو اس کا یہ قول صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں دونوں طرح کے نصوص موجود ہیں صلاح الطبہ ہے دیکھ لیجئے کہ کیا سلاۃ الطبہ بھی کوئی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کچھ اس کے قائل ہیں کچھ اس کے قائل نہیں ہیں تو اسی صورت میں جو قائل ہوں ہم کہیں کہ نہیں بدعت ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا یہ اصلاۃ التصویر ہے اس کے بارے میں بھی علماء کے یہاں اختلاف ہے کچھ علماء اس کے قائل ہیں کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن اس کو بدعت قرار دینا کہ چیز بدعت ہے یہ میرے بھائی وہ صحیح نہیں ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا جائے گا ہاتھ یا باندھا جائے گا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اگر کوئی آدمی باندھتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرتا ہے صحیح ہے زیادہ بہتر ہے کہ انسان ہاتھ کو باندھے لیکن اگر آدمی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بدات ہے دین کے اندر اس کا ہاتھ چھوڑ دینا اس کو بدات نہیں کہا جائے گا یا یعنی نہ ہاتھ باندھنے والے کو بدعت کہا جائے گا اس عمل کو اور نہ ہی جو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اس عمل کو بدعت کہا جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں کوئی واضح نس سری نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر راجے یہ ہے لیکن دوسرے قول کو بدات قرار دینا یہ کیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ نہیں ہے اب کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا قول بدات ہے کیونکہ سلب صالحین سے اس مسئلے کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے اور اس کے بارے میں دونوں طرح کے نصوص پائے جاتے ہیں تو اس پر بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا یہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے قائل ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے بدعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا یا اس طریقے سد سو کا مسئلہ ہے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد ہے یا اس کی حالات ہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سلام سے پہلے سد سو ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا قول باطل ہے تمہارا قول بدعت ہے یا سلام کے بعد کہتا تو یہ نہیں کہیں گے تمہارا قول بدات ہے کیونکہ دونوں طرح کے نصوص موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر تفصیل یہ زیادہ راج ہے بہتر ہے کہ اگر نماز کے اندر نقص ہے تو سد سو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا اور اگر نماز کے اندر کسی نے کچھ زیادہ کر دیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے گا یہ تمام نصوص کو سامنے رکھ کر کے یہ چیز سامنے آتی ہے لیکن اگر ایک آدمی اس کا قائل نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلام سے پہلے ہے سدے سو یا سلام کے بعد ہے سدے سو تو اس صورت میں اس کو بدات نہیں کہا جائے گا لیکن اگر ان نصوص کو چھوڑ کر کے یا ان حالات کو چھوڑ کر کے جن کا ذکر حدیثوں سے ملتا ہے ایک نئی سد سو کی ایک نئی شکل بناتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو بدات کہا جائے گا جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو سدے سو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر تشود کرتے ہیں پھر سردے سو کرتے ہیں پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس پر بدعت کا حکم لگایا جائے گا لیکن جن جن حالات کا جن صورتوں کا ثبوت حدیثوں سے ہے ان کے بارے میں بدعت کا حکم لگانا قطم جائز نہیں ہوگا یا اس طریقے سے آپ دیکھیں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے تو اگر کوئی پڑھتا تو یہ نہیں کہیں کہ وہ بدعت کرتا ہے کبھی کبھار انسان کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بھی بھی ثابت ہے یا تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جن کا ثبوت ہے تشہد میں انگلی اٹھانا کیسے اٹھائیں جائیں اٹھائیں گے اور کتنی اور کس طریقے سے اٹھائیں گے حرکت دیں گے کہ نہیں دیں گے اشارہ کریں گے کہ نہیں کریں گے کتنا کریں گے یہ سب جو مسائل ہیں ان میں کوئی واضح نس موجود نہیں ہے کوئی شریح اور واضح نہیں ہے علماء کے اشتہادات ہیں اور کئی طرح کی حدیثیں کچھ حدیثوں کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ حدیثوں کچھ سمجھ میں آتا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مختلف حالات ہیں انسان یہ بھی کر لے تو صحیح ہے یہ بھی کر لے تو صحیح ہے اس میں تشدد کرنا اور اس کے بارے میں کہنا کہ ایسا کرنا بدعت ہے یہ میرے بھائیوں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ مسائل جن میں اختلاف جائز ہے اور جن کے اندر کوئی نس شرع نہیں ہے کوئی قطعی نس موجود نہیں ہے یا اگر موجود ہے کوئی حدیث کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے یا اس کے سمجھنے میں جو معتبر علماء ہیں صلب صارحین کے ان کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے تو اسی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی قول کا قائل ہے تو اس کے بارے میں بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا جی ہاں بدعت اسے کہیں گے جس کے بارے میں کوئی نسل شرعی نس نہ ہو جیسا کہ شروع ہی بدعت کی تعریف کی گئی تھی کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے لہذا یہ مسئلہ یہ معاملہ بدعت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا لہذا جو علماء ہیں طلباء ہیں ان کو اس تفسیر کو جاننا ضروری ہے انہیں تصور سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہر مسئلے کے اندر جس کے بارے میں چاہے فوراً بدعت کا حکم لگا دیں کہ چلو بھائی دین کے اندر بدعت ہاں یہ ہے کہ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے دوسری قسم کے جن میں علماء کے اختلاف ہے تو اس میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ہم اس مسئلے کو راجے سمجھتے ہیں یہ ہمارے یہاں زیادہ راجے ہے اور اس کے بارے میں علمی مباحثہ کر سکتا ہے تحقیقی گفتگو کر سکتا ہے ہمارے ندی کے چیز راجے ہے لہذا میں اسی پر عمل کروں گا یہ انسان کہہ سکتا ہے لیکن دوسرے پر بدعت کا الزام لگانا کہ اس کا قول بدعت ہے یہ صلب صالحین کے منہج کے خلاف ہے لہذا تصر سے جلد بازی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اللہ رب العامن ہمیں نے ہمیں سب کے ساتھ عدل انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الدین اللہ ایمان والو کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل انصاف سے کام نہ لو اور بغیر عدل کے ان کے بارے میں کوئی حکم لگا دو عدل کرو کیونکہ یہی تقوا ہے عدل کرنا یہی تقوا لہذا عدل سے انسان کو کام لینا چاہیے اور تعصب سے ہٹ کر کے اس کے بارے میں کسی کے بارے میں حکم لگاتے وقت انسان کو تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے تو یہ جو تفصیل بتائی گئی ہے ان اس تفصیل کا علم رکھنا ہر طالب علم کے لیے ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے اور ہماری ساری مسائل سارے گفتگو کا جو محور ہے جو مقصد ہے ہمارے وہ علماء ہیں جو صلب صالحین کی نہج پر چلتے ہیں وہ علماء نہیں ہیں جو بدعت خرافات کفر اور شرک کرتے ہیں اور جن کا جن کی پوری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزرتی ہے وہ علماء مراد نہیں ہیں وہ علماء مراد ہیں جو صلب صالحین کی نہج پر چلنے والے علماء ہیں اور ان کے اندر اخلاص اور اس طریقے سے اس بات کی جد و جہد اور کوشش کی بھئی ہم حق تک پہنچیں یہ ہمیشہ ان کا نظر رہتا ہے اور اس طریقے سے نصوص کے سامنے آتے ملتے ہی اپنی پرانی باتوں سے رجوع کر جاتے ہیں یہ ہمارے علماء مراد ہیں وہ علماء مراد نہیں ہیں جو کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں وہ قطان اس مسئلے کے اندر شامل اور داخل نہیں ہیں تو یہ اس تفصیل کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ضروری کہ اللہ ابامین ہمیں بداس سے بچائے عدل انصاف کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو کام لینے کی توفیق دامن جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ بن محمد والا علیہ و صحب والی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ